میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں ہم سب کو اللہ نے اپنے کرم سے انسان بنایا انسان بن جانے کے بعد ہمارا معاملہ بڑا خطرناک ہو گیا ہے اگر کل قیامت کے دن اللہ نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا تو پھر ہم کامیاب اگر کل قیامت کے دن اللہ نے ہمیں دو میں داخل کر دیا تو ہمیشہ کے عذاب میں ہم گرفتار ہو جائیں گے اسی وجہ سے ایک تاتاری شہزادہ جا رہا تھا ایک اللہ والے ملے اس نے ادراہ مذاق اس اللہ والے مسلمان سے کہا کہ تم اچھے ہو یا میرا کتا اچھا ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ نے مجھے جنت میں بھیج دیا تو میں تمہارے کتے سے اچھا ہوں یہ جنت میں نہیں جائے گا اور اللہ نے مجھے دو میں بھیج دیا تو تمہارا کتا اچھا ہے میرے سے کیونکہ میں دو میں جاؤں گا وہ دو میں نہیں جائے گا باقی سارے کائنات کو اللہ نے ختم کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے سارے جانوروں کو اللہ زندہ کریں گے زندہ کرنے کے بعد ایک دوسرے سے بدلا دلوائیں گے بے سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے اپنا بدلا اتار لو جب سارے جانور ایک دوسرے سے اپنا بدلہ اتار لیں گے اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون تو راہ بند اے تمام جانوروں مٹی بن جاؤ مٹی بن کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے جب کافر یہ دیکھیں گے کہ یہ سارے جانور دو سے بچ گئے اور مٹی ہو گئے تو کافی یقول کافر یا لئی تنی کن تو کافر گا کاش میں بھی آج کوئی جانور ہوتا اور میں بھی مٹی بن جاتا اللہ کی دونوں سے بچ جاتا اس لیے ہمارا معاملہ بڑا خطرناک ہے اگر بن گیا تو مزے ہی مزے اگر نہ بنا تو مصیبتیں ہی مصیبتیں تو دونوں کے عذاب سے اللہ ہم سب کو بچائے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے دین پر چلانے کے لیے ہدایت کی محنت دے کر ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا علیہ السلام کو بھیجا پہلے اللہ تعالیٰ کا دستور یہ تھا ہر قوم کے لیے الگ الگ نبی جتنی قومیں ہوتی اتنے نبی ہوتے اور جب کسی قوم کا نبی دنیا سے چلا جاتا اللہ اسی قوم میں ایک نبی اور بھیج دیتے کل نما حلق نبی خلف نبی جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا ان کے بعد ان کا خلیفہ ایک اور نبی آ جاتا پچاس پاؤں میں ہے تو پچاس نبی سو پاؤں میں ہے تو سو نبی رسول پاک علیہ السلام سے پہلے یوں ہی سلسلہ چلتا رہا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا جتنی بھی محبت کرنے کی وجوہ ہو سکتی ہے وہ تمام وجہ ہمارے نبی علیہ اسلام میں بدرجہ کمال پائی جاتی ہیں مثلا کسی آدمی سے ہم محبت کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور کو دیکھ رہا تھا رات کے وقت اور چاند بھی چودھری کا نکلا ہوا تھا کبھی چاند کو دیکھتا کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے آخر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ رسول پاگر السلام کا چہرہ انور زیادہ خوبصورت ہے اب محمد خوبصورتی کی وجہ سے بھی کی جاتی ہے کسی کے اندر اچھی صفات ہیں اس کی وجہ سے بھی کی جا سکتی ہے اللہ نے فرمایا ان نقل خلق عظیم آپ کے بڑے اونچے اخلاق پر ہیں <clears throat> کسی سے محبت کی جاتی ہے کمالات کی وجہ سے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی کمالات بہت زیادہ اللہ نے آپ کو اس بات سے نوازا کہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی اور ساتویں آسمان سے اوپر چلے گئے سیرت المنتہا پہ پہنچے حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ مکے سے ہوں ایک پل کے لیے آپ سے جدا نہیں ہوا آگے آپ اکیلے تشریف لے جائیں میں اگر ایک بال کے برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل کر رات ہو جاؤں گا جبیر علیہ السلام وہی ٹھہر گئے رسول پاک علیہ السلام آگے تشریف لے گئے وہاں اپنے اللہ کو دیکھ کر آئے خوبصورتی کی وجہ سے اور احسانات کی وجہ سے بھی ہم کسی سے محبت کرتے ہیں کوئی ہمیں ہمارے پر احسان کرتا ہے ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے اس سے ہمیں محبت ہوتی ہے تو محبت کرنے کے جتنے وجوہ ہیں وہ سارے ہمارے نبی پاک علیہ السلام میں بدرجہ کمال پائے جاتے ہیں اسی وجہ سے رسول پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ ایک مسلمان ساتھ و زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے اور مسلمانوں کی محبت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے سب سے پہلے تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں جو ہے وہ بڑی قیمتی سرمایہ ہے اس کے بعد مسلمانوں کی محبت بہت قیمتی سرمایہ ہے ہمیں ساری دنیا کے تمام مسلمانوں سے محبت کرنا سیکھنا ہے جب جائیں گے ملکوں میں اور جا کر ان پر محنت کریں گے اپنے جان مال کو ان پہ خرچ کریں گے اللہ اس خرچ کرنے اور جانے آنے سے ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی محبت کو بڑھائے گا اب رسول پاک علیہ سلاط وسلام نے پہلے دن سے ہی اپنی امت کو اپنی محنت میں شریک فرمایا اس طرح سے شریک فرمایا کہ مرد بھی دعوت دیتے تھے عورتیں بھی دعوت دیا کرتی تھیں حضرت حضرت ام شریک رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئی اور داخل ہو کر ایک ایک قریشی گھر میں جاتی اور جا کر ان کو دعوت لا الہ الا اللہ کی دے دی کافر مردوں کو پتہ لگا انہوں نے کہا ام شریک آپ نے بہت بڑا جرم کیا ہماری عورتوں کو دعوت دے کر لہذا آپ کو سخت سزا دی جائے گی آپ کی سخت سزا یہ ہے کہ آئندہ آپ کو مکے میں رہنے کی اجازت نہیں اپنے ماں باپ کے قبیلے میں آپ کو واپس پہنچائیں گے کافی لے کے چلے حضرت امر شریف کو اونٹ پہ بٹھا کر اور وہ تین دن تین راتیں گزر گئی ان تین دن تین راتوں میں کوئی پانی کا ایک گھونٹ نہیں پلایا حضرت ام شریف کو کھانے کا ایک لغمہ ان کو نہیں دیا اور دن میں دھوپ تیز ہو جاتی کافی خیموں کے سائے میں درختوں کے سائے میں لیٹ جاتے حضرت ام شریف رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھ پاؤں باندھ کر دھوپ میں بٹھا دی تین دن تین راتیں اس حال میں گزری تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی غیبی مدد فرمائی وہ کیا ہوا کافر سارے کے سارے سو گئے دوپہر کے وقت ہاتھ پاؤں باندھ کر ام شریف کے ام شریف کی حالت بڑی خستہ تھی بدحال تھی اور بڑا ترس آتا تھا ان پر اب کافر سوئے اللہ نے آسمان سے ایک ڈول میں جنت کا پانی بھیجا سفید رسی سے بنا ہوا چلتے چلتے وہ ڈول حضرت ام شریف رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ کے قریب پہنچ گیا انہوں نے دیکھا کہ یہ ڈول تو آسمان سے آیا ہے سفید رسی سے بنا ہوا ہے یہ تو اللہ نے بھیجا ہے اس ڈول کو منہ سے لگا کے جنت کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیا فرماتی ہے جس دن میں نے جنت کا پانی پیا ہے اس دن سے لے کر آج تک مجھے کبھی زندگی میں پیاس نہیں لگی اور کچھ پانی کپڑوں پہ گر گیا کچھ پانی نیچے زمین پہ گر گیا تو حضرت میں شریف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میری پیاس بھی ختم ہو گئی میری بھوک بھی ختم ہو گئی میری کمزوری بھی سب دور ہو گئی میں ٹھیک ٹھاک ہو کر بیٹھ گئی اب کافی دوپہر کو سو کر اٹھے تو ان کا خیال تھا کہ شریک مر چکی ہوگی ان کو دفن کر کے ہم واپس چلے جائیں گے دیکھا کہ ان میں شریک تو اچھی حالت میں ہے کپڑوں پہ پانی زمین پہ بھی پانی تو کہنے لگے کیا آپ نے اپنے آپ کو قید میں سے نکال کر ہمارے مشکلوں سے پانی پیا وہ کہنے میں نے آپ کی مشکلوں سے پانی کوئی نہیں پیا اب وہ کافر حیران ہو گئے جا کے اپنے مشکلوں کو دیکھا ان میں جیسا سونے سے پانی جتنا پانی تھا اتنا پانی اب بھی اس میں موجود تھا وہ کہنے لگے ام شریک آپ نے ہمارے مشکلوں سے پانی نہیں لیا یہ پانی آپ کو کہاں سے ملا انہوں نے اللہ کی غیبی مدد کا قصہ سارا بتایا سنتے ہی سارے کافر بھی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو عورتیں بھی دائی تھی مرد بھی دائی تھے دعوت دعوت اللہ کی بنیاد اس پر ہے کہ ہمارے دل میں انسانوں کے دوزخ میں جانے کے تصور سے پریشانی ہو یہ بھائی دوزخ میں جائے گا کیونکہ یہ فلانا بورا کام کر رہا ہے اور ایمان اس کے پاس کوئی نہیں ہے اس لیے کفار کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نام اس لیے جاتے تھے کہ رسول پاک علیہ صلاحت وسلام کے دل میں یہ بے چینی ہوتی تھی میں جنت میں جا رہا ہوں اور یہ انسان دوزخ میں جا رہا ہے اس کو دوزخ سے بچانے کے لیے مجھے اس کے پاس جانا ہے دعوت کی بنیاد خیر خواہی نفع رسانی اور ادائیگی حقوق اس پر بنیاد ہے دعوت ہر حب الخیر للناس تمام لوگوں کے لیے خیر کو پسند کرنا چنانچہ ایک لشکر مسلمانوں کا پہنچا قسطنطنیہ اب اس لشکر کے پہنچنے پہ قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ نے بلغاریہ کے عیسائی بادشاہ کو خط لکھا میرے پاس ایسے لوگ آئے ہیں جن کو کسی اور کام کا فکر نہیں ایک ہی کام کا فکر ہے اپنے دین کی طرف بلانے کا اپنے دین کی دعوت دینے کا ان کو فکر یہ ہے کہ ہر ایک کو جا کے اپنے دین کی ہم دعوت دے دیں کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا جو ایمان کے بغیر اس دنیا سے جا رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے دو میں گیا اور دو سے بچانے کا جذبہ ان کو لے کر آیا ہے میرے پاس اگلی بات کیا لکھی ادا فرغ منی خلص خلش جب یہ میرے سے فارغ ہو جائیں گے پیچھے اپنے گھر مدینے مروا کو واپس نہیں جائیں گے یہ سارے کے سارے آگے تیرے پاس پہنچیں گے مسلمانوں کا اس زمانے میں کام یہ معلوم ہوتا ہے ایک قوم کے پاس جانا ان کو دعوت دینا اسلام سکھانا تو اگلی آگے اگلی قوم اس سے آگے اگلی قوم چلتے جاتے تھے اسلام کی دعوت دیتے چلے جاتے تھے اور جو ضرورت پیش آتی ہے اس کو نماز پڑھ کر اللہ سے پوری کروا لیتے تھے رسول پاک علیہ سلاۃ والسلام نے اپنی امت کو اپنی محنت میں پہلے دن سے شریک فرمایا اور اس شریک فرمانے کا <clears throat> نتیجہ کیا نکلا اللہ نے ملک عرب میں تیئیس سال میں سارا اسلام زندہ فرما دیا اور سب انسان اللہ کے بندے بن کر رسول پاک علیہ السلام کی امتی ہونے کی وجہ سے سب کے سب دعوت و تبلیغ والے کام کو کر رہے ہیں اور ان کے کرنے کا انداز ویسا تھا جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انداز تھا چنانچہ آپ نے تیئیس سال محنت فرمائی ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کے نام تیار ہوئے آپ ان کو عرفات کے میدان میں لے کر گئے حج کے موقع پر تو آپ نے اللہ کے سامنے تیئیس سالہ محنت پر جو امت تیار ہوئی تھی اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا اور یوں عرض کیا ہے یا اے باری تانا یہ میری امت ہے جو میرے تیئیس سال کی محنت کا خلاصہ ہے ان میں یہ سب نبیوں کا کام کرنے والے نبیوں کے نمونے پہ کرنے والے نبیوں کی قربانیاں دینے والے یہ سب قسم نبیوں کا کام نبیوں والے طریقے اور صفات کے ساتھ کرنے والے ہیں دوسرا کام آپ نے یہ کیا حج کے اندر کہ اپنی امت کو اللہ سے مغفرت لے کر دی جمعہ کا دن عرفات کا میدان نو دجا کی تاریخ بڑا خاص دن آیا یوم الحج اکبر اب رسول پاک علیہ السلط وسلام نے خطبہ حجت الوداع بیان فرمایا پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی پھر آپ نے اصل کی نماز پڑھائی غالباً اصل کی نماز سے آپ تین ساڑھے تین بجے تک فارغ ہو چکے ہوں گے مارچ کے مہینے میں حضور کا حج ہوا ہے تو مارچ میں سورج ڈوبتا ہے تقریباً چھ ساڑھے چھ بجے تو رسول پاک علیہ صلاحت والسلام نے اب جو وقت بچ گیا جبل رحمت کے پاس گزارا اور اپنی امت کے لیے آپ دعا فرماتے رہے وہ ایسی دعا آپ نے امت کے لیے فرمائی کہ اور کسی کے لیے دعا نہیں کی آپ نے نہ اپنے لیے کچھ مانگا نہ اپنی بیویوں کے لیے آپ نے اللہ سے کچھ مانگا نہ اپنے چچاد بھائیوں کے لیے کچھ مانگا آپ کو پتا ہے میرا نواسا حسن حسین شہید کیے جائیں گے ان کو شہادت سے بچانے کے لیے بھی آپ نے دعا نہیں کی آپ نے مانگا تو امت کے لیے مانگا اللہ مغفر امتی اللہ مغفر ام اللہ مغفر یہی دعا مانگتے رہے پہلے میری امت کو معاف کر دے میری امت کو معاف کر دے تو کچھ دیر کے بعد اللہ کی طرف سے جواب آیا اے ہمارے پیارے نبی آپ تو بہت بے چین ہو کر امت کی معافی کو مانگ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس مظلوم کی معافی تو ہے ظالم کی معافی ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ ظالم کو مظلوم معاف کرے تب اس کی معافی بنتی ہے تو ہم نے مظلوم امتیوں کو آپ کے معاف کر دی ہے رسول پاک علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ اللہ نے مجھے رحمت للمظلومین تو بنا دیا آپ نے چاہا کہ اللہ مجھے رحمت للظالمین بھی بنا دے چنانچہ اللہ کے سامنے آپ نے یوں حال پیش کیا اے باری جانا آپ یوں کریں کہ مظلوم کو اس کے اعمال کی جتنی جنت بنتی ہے وہ دے دیں پھر ظالم نے مظلوم پہ جتنا ظلم کیا ہے اس ظلم کے بقدر مزید جنت اپنے پاس سے اور دے دیں جب مظلوم کو ظلم کے بقدر جنت اور مل جائے گی اس کا دل راضی ہو جائے گا اور پھر آپ میرے ظالم امتیوں کو بھی معاف کر دیں مظلوم کو بھی معاف کر دیں یہ دعا آپ مانگتے رہے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا حضور رحمت مین بن گئے آپ نے چاہا کہ اللہ مجھے رحمت للظالمین بھی بنائے ہم تو ظالم کا نام سنتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ چلو اس کو لے چلو تھانے میں مقدمہ چلاؤ اس کو پھانسی چڑھاؤ بڑا ظالم انسان پاک علیہ انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں دے رہے تو وہ <clears throat> رحمت للظالمین بن گئے اور یوں فرمایا کہ اے اللہ مظلوم کو اس کے اعمال کی جنت الگ دے دے اور جتنا ظالم نے اس میں ظلم کیا ہے اس کے بقدر جنت اپنے پاس سے اور دے دے تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی میری امت ساری بخشی جائے گی حضور کی یہ دعا اللہ نے افراد کے میدان میں قبول نہ فرمائی رات آپ نے مزدلفے میں گزاری صبح کو جب آپ ماں تشریف لائے تو بڑے خوش صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے آپ اتنے خوش کیوں ہیں حضور نے فرمایا میری دعا ظالموں کے حق میں عرفات میں قبول نہ ہوئی آج رات یہاں ظالموں کے حق میں بھی میری دعا قبول ہو گئی اور جب ابلیس کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر ظالم و مظلوم دونوں امتیوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے تو ویل و سبور پکار رہا ہے اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے اس حال میں اس کو دیکھ کر میں مسکرا رہا ہوں <clears throat> پھر مینا میں آپ تشریف لے گئے مینا میں تشریف لے جانے کے بعد تین دن وہاں قیام فرمایا تین دن کے قیام میں آپ کا اللہ ایک معاوضہ ظاہر کیا آپ نے ایک بیان کیا اس بیان میں اللہ نے آپ کی آواز کو ایک لاکھ چوبیس ہزار تمام صحابہ کے کانوں تک پہنچا دیا صحابہ فرماتے ہیں خود تحت ہونا ہمارے کانوں کی سننے کی طاقت اللہ کی طرف سے بڑھا دی گئی تو جس طرح سے قریب والا سن رہا تھا اسی طرح سے دور والا بھی سن رہا تھا اس بیان میں آپ نے فرمایا شاہ آپ سفر کے دوران کبھی فرماتے تھے انی مقبول مجھے ان قریب دنیا سے اٹھایا جانے والا ہے کبھی آپ فرماتے ترونی عامی ہادا شاید تم مجھے اس دنیا میں اگلے سال نہ دیکھ سکو اشارے کنارے سے آپ بتا رہے تھے کہ میرا دنیا سے جانے کا بہت قریب آ گیا ہے اس لیے اللہ نے آپ کو حج کروایا تاکہ انتقال سے تین مہینے پہلے اپنی ذمہ داری کو اپنی امت میں منتقل فرماوے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اسے ہم سارے عالم کی ہدایت کے ذمہ دار ہیں اس عنوان پہ آپ نے فرمایا فل کے شاہد من کو میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور میں اب دنیا سے جا رہا ہوں سارے انسانوں تک میں نہیں دین پہنچا سکا ابھی بہت سارے انسان باقی ہیں جن کے پاس دین پہنچا نہیں ہے اس لیے میں یہ ذمہ داری تمہیں دے کے جا رہا ہوں اے میری امت والوں مرد عورت بوڑھے بچے جوان جتنے امتی وہاں موجود تھے ان سب کے حوالے فرمائی اپنی اس ذمہ داری کو آپ نے تو رسول پاک علیہ سلاۃ وسلام کہ اس فرمان پر کہ جو موجود ہے وہ غیر غیر موجود تک میرے دین کو پہنچائے صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا تین مہینے کے بعد رسول پاک علیہ السلام کا انتقال ہو گیا صحابہ کرام جماعتیں بند بن کر چلے اور چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے یہاں تک کہ مکہ مدینہ مقدس شہر متبرک مقامات وہاں پہ پندرہ ہزار صحابہ مدفون ہیں باقی ایک لاکھ دس ہزار صحابہ وہ دنیا کے تمام علاقوں میں ان کی قبریں ملتی ہیں تو رسول پا کر اسلام کے بعد صحابہ کے نام جماعتیں بنا بنا کر چڑھے اور تھوڑے ہی عرصے میں اللہ نے صحابہ کی نقل و حرکت کی برکت سے سارے یعنی یہ جو اردن فلسطین اور شام لبنان عراق کویت قطر امارات مسقط یمن آذربائی جان خوراسان اور ایران اور اسی طرح سے بلوچستان ان تمام علاقوں میں اللہ نے دس سال گیارہ سال میں پورا اسلام زندہ فرما دی صحابہ گران کی توجہ ہوئی فلسطین سے مغرب کی طرف تو مثر لیبیا تیونس الجزائر مراکش ان پانچ ملکوں میں اللہ نے پانچ سال میں اسلام پہنچا دیا اور ان لوگوں نے اپنے ماں باپ کی زبان بھی چھوڑ دی ماں باپ کا دین بھی چھوڑ دیا ماں باپ سے جتنی محبت تھی حضور و صحابہ سے اس سے زیادہ محبت اللہ نے ان کو دی تو مراکز چلے گئے افغانستان یہ سارا کا سارا سترہ سال میں اللہ نے فتح کر دیا اور دے بھی دیا اور تیئیس سال میں حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں اسلام ملک عرب میں پھیل چکا تھا اس لیے رسول پاک علیہ صلاحت والسلام کے بعد صحابہ کرام کی نقل و حرکت یہ ذریعہ بنی ہے اسلام کو دنیا میں وجود میں لانے کی ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں رسول پاک علیہ السلام کی محنت کو اپنی محنت بنانے کے لیے کون کون محنت کو اپنی محنت بنائے گا سارے بھائی تیار ہیں اب اس محنت کو اپنی محنت بھی بنانا ہے زندگی کا مقصد بھی بنانا ہے اس محنت کے تقاضوں کو ہمیشہ اپنے کاروباری گھریلو تقاضوں پہ غالب بھی رکھنا ہے اور اس میں ہم نے اس طرح سے محنت کرنی ہے جس طرح سے رسول پاک علیہ صلاحت والسلام نے محنت کرنے کا طریقہ بتایا تو رسول پاک علیہ رہی وسلام کے پاس ایک جماعت آئی یا رسول اللہ آپ نے ہمیں ابھی تشکیل فرمایا ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ مغرب کا وقت ہو گیا لہذا اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تھوڑا سفر کریں گے آرام کرنے کے لیے ٹھہر جائیں گے ہمیں اجازت دیتے اپنے گھروں میں رات یہ گزارتے آپ نے فرمایا گھر میں رات گزارو گے وہ گھر میں گزرے گی اسی رات کو اللہ کے رستے میں جا کر گزارو گے تو تمہیں اللہ جنت کا ایک باغ عطا فرمائے گا یہ سنتے ہی تمام صحابہ اسی وقت اللہ کے رستے میں چلے گئے جس وقت کہا جاتا تھا صحابہ کے رام کو اسی وقت اللہ کے رستے میں روانہ ہو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ یہ منظر ہمارے زمانے میں بھی قائم فرمائے یہ رسول علیہ صلاح وسلام کے کام کو سب کاموں پہ فوقیت دے اور حضور کے کام کے تقاضوں کو تمام تقاضوں پر فوقیت دے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے پورے دین پہ چلنا یہ بھی آسان فرما دیں گے اور ہمارے مال اور جان کو اسلام کے زندہ ہونے کے لیے بھی قبول فرما لیں گے اب اس میں مزید گزارش یہ ہے ہم نے تین دن تین راتیں یہاں گزار ہیں تو فائدہ اتنا ہوتا ہے جتنا دل ہر طرف سے منقطع ہو کر تبلیغ کے کام کو سیکھے متوجہ ہوگا اپنے دل کے میل کو کو نکالنا یہ ہماری نیت میں شامل ہو اور اپنے دل کے اندر ہم وہ جذبات اپنے پیدا کرنا چاہتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے دلوں کے جذبات تھے جو صحابہ کے کے دلوں کے جذبات تھے رسول پاک علیہ صلاحت والسلام سلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے چار دفعہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے مجھے قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جائے پھر زندہ کیے جاؤں چار مرتبہ آپ نے یہ جملہ دہرایا ہے چار مرتبہ اللہ کے رسے میں جان دینے کا آپ کا شوق تھا تو اللہ ہمیں بھی ایسے شوق نصیب فرمائے اب رہنا کیسے ہو بہتر یہ ہے کہ ہر مسجد والی جماعت وہ جماعت وار ٹھہرے یعنی ایک تو تھوڑے بکھر کے ٹھہرنا پندرہ آدمی چودہ آدمی ایک جماعت میں ہوتے ہیں ان چودہ پندرہ آدمیوں کے بستر بھی ایک جگہ ہوں جوتے بھی ایک جگہ ہوں ٹھہرنا ایک جگہ ہو پھر کھانا پینا ہم بشر ہے ہمارے بشری تقاضے بھی ہیں ان بشری تقاضوں میں لگنے کی صورت ایسی بنائی جائے کہ اس میں کم سے کم وقت ہمارا خرچ ہو جیسے چائے اگر زیادہ پی جائے تو پھر استنجا کرنے کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے کیا خیال ہے آپ تین دن کے لیے چائے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ جب چائے زیادہ پی جاتی ہے تو استنجا کرنے کی ضرورت بھی ہے یہاں لائنوں میں لگنے کے لیے تو ہم لوگ نہیں آئے ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو سیکھنے اس کو اختیار کرنے کے لیے آئے اور کھانا بھی آپ مختصر کر لیں ایک بار پکا لیا دو وقت کھا لیا ایسا آپ نظام کو چلا لیں اور اب جو نئے آئے ساتھی وہ ہمارے ساتھ ہم ان کے مہمان میزبان ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں نئے ساتھیوں کی ضرورتوں کا خیال بھی رکھیں ضرورتوں میں ان کو اپنے سے آگے بھی کر دیں اور ضرورتوں میں ان کی طبیعت کا بھی لحاظ کریں یوں کہتے ہیں کہ علماء کرام بھی اپنے حلفے میں ٹھہرے خواص جو آ رہے ہیں وہ بھی اپنے حلفے میں ٹھہرے تو اب ہمارے ٹھہرانے کا انداز ایسا ہو جو اکرام مسلم سے لبریز ہو اکرام مسلم بہت ضروری عمل ہے اگر کسی مسلمان کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ گئی تو ہماری تمام نیکیوں کا جو ثواب ہمارے سے نکل جائے گا اب بیان سننا بیان سنے ہم سب کے سب جہاں لاؤڈ اسپیکر سے آواز آ رہی اس کے قریب جا کر بیٹھے اور سب بیان سننے کے دوران توجہ اپنی بیان کرنے والے کے بیان کی طرف ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہمارا دھیان گھر میں ہے جسم ہمارا ریون کے اجتماع میں ہے ہمارا دھیان اپنے کاروبار میں ہے ہمارا جسم یہاں پر ہے جسم کی قیمت کم ہے انسانی فکر کی قیمت زیادہ ہے دل بھی ہمارا یہاں ہو دماغ بھی یہاں ہو سوچ بھی یہاں ہو فکر بھی یہاں ہو سب طرف سے اپنے آپ کو کاٹ کر ہم اللہ کے دین کے لیے جو محنت ہو رہی ہے اس محنت کو سیکھنے نکلے ہیں تو سیکھنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنی ہر طرف سے توجہ کو کاٹ لیتا ہے ایک اللہ کی طرف اللہ کے دین کی طرف رسول پاک علیہ السلام کی لائی ہوئی محنت کی طرح وہ اپنے ساری توجہ کو کر دیتا ہے اب اس میں ہر بیان سے پہلے ہم تیاری کر لیں تیاری کے بعد نماز سے پہلے دیا جاتا ہے اور سبوں میں آ کے ہم بیٹھ جائیں اور دو کی جوڑیاں بنا کر رہیں ہر جماعت میں دو دو کی جوڑیاں بنا کر رہنا یہ وقت کی حفاظت کے لیے بہت مفید ہے اور انفرادی اعمال بھی ہمارے پورے ہوں صبح شام کی تصویرات و ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر کرنا سب سے بڑا ہتھیار ہے تو اس لیے اب یہ بات بھی ہے کہ ہماری زبان یا تو خیر کی بات کریں یا خاموش رہیں دنیا کی باتیں اس سال اس سال دیواری میں نہ ہو اور غیبت تو ہونی نہیں چاہیے غیبت مسلمانوں کی کیا کافروں کی بھی غیبت ہمیں نہیں کرنی چاہیے کیوں غیبت کرنے کے لیے قرآن میں لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے لحم اللحم میتن اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا یہ غیبت کا ترجمہ ہے ہم اپنے بھائی کے مردار گوشت سے کیوں اپنے منہ کو ہم خراب کریں اس لیے غیبت ہم مسلمانوں کے بھی چھوڑ دیں کافروں کے بھی چھوڑ دیں کیوں کافروں کی جب ہم برائیاں بیان کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں پہ بہت ظلم ڈھاتے ہیں مسلمانوں کو ایسے تکلیفیں پہنچاتے ہیں فلاں ملک میں ایسے کیا فلاں میں ایسے کیا ہمارے دل میں جو ان کی ہدایت کا جذبہ کچھ بنا ہے غیبت کرنے سے ایسی باتیں کرنے سے وہ ہمارے دل سے ختم ہو جائے گا ہمارے دل کو تو ترس آنا چاہیے ہر کافر پر ہاں یہ دو دہ میں جا رہے ہیں کیسے دو دہ سے بچے اور تحجد کی نماز سب سے زیادہ اہم نماز ہے دا اب سارے نیک لوگوں کا یہ سیوا ہے کہ وہ تحجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور اسی طرح سے ہمارے اندر تعاون کا جذبہ بھی ہو ہر ایک دوسرے کے لیے مددگار اور جو ضرورت مند ہے اس کی جو کمزور ہے اس کا ہم زیادہ خیال کریں یہ کمزور آدمی ہے اس کو سائے میں جگہ نہیں ملی اس کو سائے میں جگہ دے دی جائے اور یہ کوئی بیمار ہے اس بیمار کے لیے اس کی بیماری کے لحاظ سے اس کی خدمت کریں ریبت تو سارے بھائی چھوڑ دیں گے نا انشاءاللہ اللہ کون کون چھوڑے گا حدیث میں آتا ہے کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان والے نہ بنو تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو آپس میں محبت مسلمانوں کے آپس میں محبت کا ہونا ان کے ایماندار بننے کے لیے ضروری ہے اور فرمایا آپ نے کہ میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جب اس کام کو تم کرو تو ہاں تم تمہاری آپس میں محبت بڑھ جائے تو وہ کیا ہے افسلام بینا کو آپس میں سلام کو پھیلاؤ تو سلام کو جتنا زیادہ پھیلائیں گے اتنی زیادہ ہماری محبت مسلمانوں کے ہمارے دل میں آتی چلی جائے گی تو مسلمانوں کی محبت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور <clears throat> پھر آخر رات میں دعائیں مانگی جائیں اللہ کے سامنے رو رو کر اللہ امت مسلمہ کے جن گناہوں کی وجہ سے امت مسلمہ کو نے نبی کے کام سے محروم کر دیا پہلے ان گناہوں کو معاف بھی کر دے ساری امت کو نبی کے کام وہ واپس بھی لے آ تو اب رسول پاک علیہ وسلام والے کام کے لیے ہم سب کو اللہ واپس بھی لے آئے اور اس کے اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سب کے سب امت پناہ اپنے اندر پیدا کریں یعنی ہر امتی کو ساری امت کا فکر ہو ہر امتی کو ساری امت کا فکر ہو مولانا اجیا صاحب کا جملہ ہے ہر امتی کو پوری امت کے حوالے کر کے گئے اور پوری امت کو ہر امتی کے حوالے کر کے گئے تو یہ چند موٹی موٹی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں امید ہے ان تمام باتوں کا آپ اہتمام کریں دعا مانگنا ایک بہت ضروری کام ہے اور دعا البلا دعا بلا کو ٹال دیتی ہے اب ہمارا دل ہر وقت اللہ سے دعا کرنے میں لگا رہے زبان چاہے انسانوں سے بات کرے دل اللہ کے سامنے اپنے لیے دعا کرنے والا بنے اور اچھا جی ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے نا آپ اللہ اور انفرادی دعوت دیں تاکہ جتنے آیا ہے مجمع اس میں سے آدھا تو اللہ کے رستے میں نکل جائے ایک دفعہ آپ نے عرب کے قبائل کو پیغام بھیجا یم بائیس بالکل رجولئی نے اہا دو دو کی جوڑیاں بنا لو دو میں سے ایک نکل جائے اللہ کے راستے میں اور ایک ٹھہرا رہے اپنے گھر بار کاروبار میں اپنے گھر کو بھی سنبھالے نکلنے والے بھائی کے گھر کو بھی سنبھالے اپنے کاروبار کو بھی دیکھے اور نکلنے والے بھائی کے کاروبار کو بھی دیکھے تو آپ نے یہ پیغام ملوایا تھا کہ ہر دو آدمیوں میں سے ایک آدمی اللہ کے رستے میں نکل جائے تو اللہ یہ منظر آج بھی قائم فرما دے آخر میں استفار کی کثرت یزید تم قوتن علاقوں میں تمہاری طاقت کو اللہ مزید بڑھائے گا جب تم استغفار کرو گے اللہ تمہاری طاقت کو ضرور مزید بڑھائے گا تو ان تمام باتوں کا آپ خیال رکھیں گے ان شاء اللہ عمر و بحمد ہم دے سفوں میں تشریف رکھیں جی اللہ تعالیٰ آپ کے بہت بہت جدا ہے ہوئے صفوں میں تشریف رکھیں اور جو سفوں کے درمیان میں بھائی ہیں بھائی یہ بھی اپنی جگہ دیکھ لیں جو بھائی سفوں کے درمیان میں چل پھر رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر سفوں میں گنجائش ہے تو بہت اچھی بات ہے ابھی سے جو ہے اپنی جی جگہ تلاش کر لیں جب صف کھڑی ہو جائے گی تو پھر مشکل ہوگا آپ کے لیے فرمانے جو صفوں کے درمیان میں ہے یہ ابھی سے اپنی جگہ تلاش کر لیں اگر صفوں میں گنجائش ہے تو ٹھیک ہے صفوں میں بیٹھ جائے ورنہ جو ہے تھوڑا دائیں بائیں ہو جائے شمال جنوب دیکھ لیں اپنی جگہ راستوں پہ چلنے والے بھائی اپنے سیدھے ہاتھ پر چلے